حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جوتے اپنے پاؤں میں رکھو یعنی پہنے رہو اگر انہیں اتارو تو اپنے دونوں پاؤں کے درمیان رکھو انہیں اپنی دائیں طرف نہ رکھنا نہ اپنے ساتھی کے دائیں طرف رکھنا نہ اپنے پیچھے رکھنا کہ اپنے پیچھے والے نمازی کو تکلیف دو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1432